وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو مظاہر میں تفسیر قرآن دیکھو وہ باطن میں ایمان کی شان دیکھو وہ دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان وہ فیروز لوٹے تو غازی کا غازی مگر نا شہادت ہو سر فرازی وہ عابد وہ زاہد وہ سچا نمازی گمایا ہے کردار میں پاک بازی وہ اٹھے مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو مظاہر میں تفسیر قرآن دیکھو وہ باطن میں ایمان کی شان دیکھو دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو یتیموں کے بالی کی حاصل غلامی غلاموں کے مولا کے در کا سلامی سلام دو عالم کے دی کا پیامی پیام محبت کا ہر طور حامی یہ کچھ نور ہے تم تماتی جبی پر سورج رہا ہے گویا زمین پر دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو وہ پنجا کے تختا الٹ جائے جس سے قدم ہو کے پتھر بھی پھٹ جائے جس سے وہ بازو کے تلوار کٹ جائے جس سے سینا کے گولی اچٹ جائے جس سے مگر دل میں طاقت کی کی رحمت موجے مسلمان رکھتا ہے ایسی بھی فوجیں دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو نمازوں میں رقت کا عالم کے توبہ مگر زیر غم کے توبہ وفا میں کچھ اس طرح محکم کے توبہ دغا ہے تو پھر برہم کے توبہ خدا کے لیے دوستی دوستی ہے خدا کے لیے مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو مظاہر میں تفسیر قرآن دیکھو وہ باطن میں ایمان کی جان دیکھو دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو مجاہد مسلمان کی شان دیکھو